اس کو چابی دیں گے اس کی علامتیں دیکھیں گے ہم لمبا ہے تو عمر تشریف لے گئے تشریف کیسے لے گئے اونٹ پر بیٹھے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے عام شاگردوں نے اور ساتھیوں نے کہا حضرت اور عمدہ کپڑے پہنو دوسرے لوگ ہیں مذہب کے لوگ ہیں آپ جا رہے ہو یہ ہلکے کپڑے یہ اتار دو فرمایا نہیں میں جن کپڑوں کے ذریعے اللہ کے دربار میں پیش ہوا کرتا ہوں انہی کپڑوں کے ذریعے وہاں جاتا ہوں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ والد صاحب رحم اللہ کہیں جا رہے تھے تو کپڑے کچھ میلے تھے تو میں نے کہہ دیا میں نے کہا کپڑے کو اچھے پہن لو تو بس تو بات اتنی ناراض ہو گیا میں نے کہا آج مارتے ہیں سمجھا نماز نہیں ہوتی ان کپڑوں میں میرے ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی میں نے کہا جی ہو جاتی ہے میرے ان کپڑوں میں کیوں نہ جاؤں میں چاہے پاس نہیں بتاؤ کیا یہ عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں حضرت عمر نے کہا میں انہیں کپڑوں میں جاؤں گا اب ایک خادم کو لیا ایک اونٹ لیا زیادہ لیا چل پڑے اب ہے کیا باری باری اتنا سفر میں کروں گا اونٹ میں تم پیدل چلے گا اتنا سفر میں پیدل چلوں گا تم نے اونٹ پر بیٹھنا ہے اس نے کہا تھا خادم ہوں میں پیدل چلوں گا نہیں باری باری کریں گے ٹھیک ہے بھائی باری باری جا رہے ہیں اتفاق یہ کہ بیت المقدس کے قریب جب وہ آئے تو حضرت عمر کے چلنے کی باری آ گئی خادم کے اوپر بیٹھنے کی باری آ گئی جی اس نے کہا خدا کے لیا تو حضرت بیٹھو اوپر میں پیدل کرتا ہوں نہیں جلدی کر اوپر بیٹھ اسے اوپر بٹھا دیا اور ان کی مہار کندھے پہ اور جا رہے ہیں خلیفہ وقت جا رہا ہے فاروق آزم رضی اللہ تعالی لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا باقی انہوں نے جب دیکھا تو لباس وضا کتا وہی تھی جو تورات اور انجیل میں موجود ہے انہوں نے فوراً چابی حوالے دی جی، اللہ پاک کی حکمت یہ ہے مثال اور شان ان کی تورات میں اور یہ ہے شان ان کی انجیل میں تورات اور انجیل میں ان کی شان یہی موجود ہے اب حضرت یہ تھے احوال اخرویہ کیا تھے اب احوال دنیاویہ شروع ہو رہے لیکن میری طرف دیکھو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے ان آیات کی بڑی عجیب تشریف فرمائی ہے <coughs> سمجھو بات چار دورے ہیں کتنے دورے ہیں چار پہلا دورہ ہے بے ست نبویہ تا ہجرت نبویہ فت نبویہ کا نبی علیہ السلام کو جب سے نبوت ملی آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر تبلیغ فرمائی ہجرت تک تیرہ سال دس سال ہے لیکن وہ تین سال پہلے فطرت والے ملا کر تیرہ سال بن گئے دوسرا دورہ شروع ہوتا ہے ہجرت سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہجرت سے لے کر وفات تک یہ دس سال کا عرصہ ہے یہ دوسرا دورہ ہے تیسرا دورہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سے شروع ہوا حضرت عمر کی شہادت تک کیا کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق کی خلافت سے لے کر حضرت عمر کی شہادت تک چوتھا دورہ ہے حضرت عثمان غنی مظلوم ناز ساری دنیا کا مظلوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دورہ ہے کتنے دورے ہیں چار اچھا، سمجھا کر بلا لوگوں کو بڑا یاد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا تھا ان کا اور حضرت حسین کا ایک دن پانی بند ہوا حضرت عثمان کا چالیس دن پانی بند ہے چالیس دن حضرت عثمان اپنے مکان کے اوپر چڑھے اور لوگوں سے فرمایا لوگوں تمہیں یاد ہے کہ جب نبی علیہ السلام اور ہم ہجرت کر کے منورہ آئے تھے پورے مدینے کا پانی کھارا تھا ایک کنواں تھا یہودی کا جس کا پانی میٹھا تھا اور وہ بڑا مہنگے داموں بیچا کرتا تھا نبی علیہ السلام نے سنا کوئی ایسا آدمی ہے جو آدھا کنواں خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کر دے ادمن من لہو جنا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں تھا جس نے آدھا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا پھر کئی دنوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ میاں کوئی ایسا آدمی ہے جو دوسرا آدھا کنواں بھی خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں نے دوسرا آدھا خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا لیکن آج تو مجھے اسی کنویں سے ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں مظلوم ہے نہیں عثمان غنی اللہ تمہیں لے جائے مدین منورہ کی زیارت نصیب کرے مکہ مکرمہ کی اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو لے جائے او مظلوم کی قبر ایک طرف ہے اکیلے میں باقی صحابہ کٹھے ہیں یہ بیچارے الگ بالکل رات کو جنازہ لے گئے اور وہاں جا کر الگ جا کر ان کو دفن کیا جنازہ نہیں اٹھانے دیتے تھے بعد میں کتنی دورے ہیں چار پہلا دورہ بے تا وفا وفاطا ہجرت دوسرا اب ہجرت تا وفات تیسرا خلافت شیخین خلافت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نما کی خلافت اور چوتھا دورہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اب پڑھو ان اخرج شاغ رحوغ فست میری طرف دیکھو اوپر سمجھ لو اوپر سمجھ لو پھر انشاءاللہ شاء اللہ سے اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم بیج ڈالتے ہو نا زمین میں ہو جی۔ زمین میں بیج ڈالتے ہو تو سب سے پہلے جو نکلتی ہے اس کو سوئی کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں سوئی سوئی اس لیے باریک ہوتی ہے سوئی کی طرح بالکل کمزور اور باریک ایسا ہوتا نہیں ہوتا پھر وہ کچھ بڑھتی بھی ہے موٹی بھی ہوتی ہے اوپر بھی چلتی ہے اور موٹی بھی ہوتی ہے پھر اور بڑھتی ہے پھر اور بڑھتی ہے پھر اور بڑھتی ہے ہوتے ہوتے ایک دن با ایک دن ایسا آتا ہے کچھ سالوں بعد ایک دن ایسا ہے کہ وہ بڑا تناور اور درخت ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہو یہ درخت لگا ہوا ہے نا کتب خانے کے آگے یہ جب پیدا ہوا ہوگا تو بالکل باریک ایسا نہیں ہے ہوتے ہوتے اب اس نے ایک کنال زمین کی جو ہے وہ اپنے نیچے لی ہوئی ہے شاخیں اس کی پھیلی ہوئی ہے ایسا ہے نہیں ہے اللہ فرماتے میرے پیغمبر علیہ السلام نے توحید کی دعوت کے فرمائی مکے کے اندر تو اس طرح کمزور تھے دعوت اس طرح کمزور تھی جس طرح پہلے پہلے درخت نکلتا ہے زمین سے اور بالکل ضعیف اور کمزور ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے کچھ بڑھا حضرت نے ہجرت فرمائی اور بڑھ دیا مرید بڑھ گئے پھر آپ کی وفات ہو گئی ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نما کے دور کے اندر اور بڑھ گیا پھیل بھی گیا اونچا بھی ہو گیا پھر جب عثمان غنی کا دور آیا اتنی تناور درخت ہو گیا کہ کافر دیکھ دیکھ کر جل رہے ہیں کافر دیکھ دیکھ کر جل رہے ہیں کا گر اخراج احوال دنیا احوال دنیاویہ مثل کھیت کے آخرا ذرا ہو دورہ اول ست تا ہجرت از بے ست ایک بات سمجھا میری طرف دیکھو سمجھ لو بات شیعیت کا اثر تمہارے اوپر نہ ہوئے ہاں بڑی بات ہے سنی جو ہے یہ بھی شیعیت سے متاثر ہے سوال ہوتا ہے کہ تم نے یہ دوروں کی تقسیم تو کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں گئے خلیفہ رابے تم کو آپ نے کیوں شمار نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیوں شمار نہیں کیا اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا جو انہیں چار انجل زمین دار القفر کی فتح نہیں فرمائی چار انجل برابر زمین فتح کافروں پر آپ نے کوئی حملہ نہیں کیا جس طرح سے جہاد حضرت عمر فاروق اور عثمان بنی کے دور میں ہر چہار طرف ہوتا رہا اور علاقوں کے علاقے فتح ہوتے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور شورش کا دور ہے اندرونی شورش برپا ہو گئی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی اور حضرت علی نے باہر والے لوگوں کے ساتھ کوئی جہاد نہیں کیا بلکہ اندر کا بوجھ بھی نہ اٹھایا ہوا کیا سمجھ رہے ہو اندر کا بوجھ بھی نہ اٹھایا اس لیے ان کو داخل نہیں ایک بات دوسری بات عرض کر رہا ہوں نبی علیہ السلاط و تسلیم پر بوجھ تھا فقط اپنے علاقوں کا فقط جو علاقے آپ نے فتح کیے تھوڑے سے ان پر ان کا بوجھ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا ابو بکر صدیق پر بوجھ پڑا نبی علیہ السلام کے علاقوں کا اور جو علاقے چھوڑے تھے انہوں نے خود فتح کیے سمجھا نا تھی کتنی بوجھ آ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دور آیا تو ان پر بوجھ پڑا حضرت نبی علیہ السلام کی فتوحات کا بھی اور حضرت ابو بکر صدیق کی فتوحات کا بھی اور اپنی فتوحات کا بھی وہ جو بے پایا فتوحات فرمائی ان کا بھی بوجھ پڑا لیکن جب آئے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام کی فتوحات ابو بکر صدیق کی فتوحات عمر فاروق کی فتوحات اور اپنی فتوحات سب کا بوجھ عثمان غنی پر تھا تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ جتنا بوجھ عثمان غنی نے اٹھایا اور کسی نے کچھ آیا ہے جتنا بوجھ عثمان غنی نے اٹھایا اور کسی نے نہیں اٹھایا ہے اب کرو مانا اخراجا شاہ کو آؤ دورہ اول از بے ستتا ہجرت مثل کھیت کے جو نکالتا ہے شپ آہو زمین سے سوئی اپنی کیا نکالتا ہے سوئی اپنی زمین سے سوئی نکالتا ہے سوئی شتا کہتے او یم بوسوں کو اس کو کہتے ہیں سب سے پہلے جو چیز اگتی ہے اور پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں شتا کہتے ہیں شتا سوئی اپنی اول زمین سے فعض آ فعض رہو چل آ گا دوم از ہجرت تا تو فاتی رہو کا ایک ضمیر ہوگا درو مستطر ہے وہ ذرا کی طرف جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے اور ہو زمیر جو ہے وہ جا رہا ہے کس کی طرف شفا کی طرف کیا کو روانے کا پس طاقتور بنا دیا اس ذرا نے ہو اس شفا کو ذرا ذرا نے طاقتور بنا دیا کس کو اس شفا کو وہ جو اول وہ تو سب سے پہلے نکلی ہے بالکل کمزور تھی اب وہ کیا ہو گئی ہے طاقتور ہو گئی ہے پس طاقتور بنا دیا اس ذرا نے ہو اس شفا کو باوجہ تغذی از عنافر باوجہ تغذی از عنافر عناصر سے غذا حاصل کر کر کے وہ طاقتور ہو گیا دورہ نمبر تین خلافت شیخین طریقہ ہے خلافت شیخین پس موٹا ہو گیا وہ کیا ہو گیا اور درخت کا وہ جو تنا ہے ساخ ہے وہ بڑی موٹی ہو گئی ہے دورہ نمبر چار خلافت خلافت عثمانیہ پس کھڑا ہو گیا وہ سوق ہی اپنی نال پر اپنی اور درخت کا جو تنا ہوتا ہے اور نیچے سے موٹا اس کو کیا کہتے ہیں سوپ سمجھا ہاں، اس کو نال کہتے ہیں سوپ کہتے ہیں تنا کہتے ہیں بس کھڑا ہو گیا وہ درخت اوپر اپنی پنڈلی کے اپنی نال پر کھڑا ہو گیا جو عجب ذرا اچھا لگتا ہے کھیتی کرنے والوں کو اچھا لگتا ہے کھیتی کرنے والوں کو اپنے نشو و نما میں اپنے میں اچھا لگتا ہے کھیتی کرنے والوں کو لے یا غیب بہم حمل کفار یہ لام آپ کا ہے کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے آپ کے وقت یہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ غصے میں ڈالے وہ کفار کو کافروں کو غصہ لگتا ہے کافر دیکھ دیکھ کر جل رہے ہیں کہ اسلام کا یہ درخت اتنی تناور ہو گیا اتنی لمبا چوڑا ہو گیا اور اتنی مضبوط ہو گیا کافر دیکھ دیکھ کر کیا کرتے ہیں جلتے رہتے ہیں تاکہ غصے میں ڈالے حسد میں ڈالے ان کے ذریعے کافروں کو عثمان غنی پر جلنے والا مسلم ہے یا کافر ہے کافر جلے گا عثمان غنی پر کافر جلے گا مسلمان نہیں جل سکتا مسلمان کا دل کو سن سن کر ٹھنڈا ہوتا رہے گا واد اللہ بشارت آ گئی اور اس سے پہلے احوال کا بیان تھا اب حضرت معال اور نتیجے کا بیان ہے حال کے بعد کس کا بیان ہے معال اور نتیجے کا بیان لکھا ہے حسن معال وعدہ فرمایا ہے اللہ پاک نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کرتے رہے اچھے اللہ نے وعدہ کیا اور ان اللہ یخلف ان اللہ اللہ وعدے کے خلاف کبھی کیا کرتا بے وعدہ فرمایا اللہ پاک نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کرتے رہے اچھے من ہم ان میں سے مغفرتن لکھا ہے دفع ذرل لکھا ہے بخشش کا وہ اجرن علیما سمجھا بخشش کا مغفرتن پہ لکھا گناہوں سے کس سے وہ اجرن علیما جل بے نفا اور ثواب بہت بڑا طاعت پر پر تاعت پر سوال دے گا گناہوں سے بخشے گا تاعت پر کر دے گا اجر عظیم وہاں پر نہیں لکھا ہوگا تاعت پر لکھ لو نا ہاں، تو آت پر اجر بہت بڑا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا طرف بہت سوال ہوتا ہے شیعہ سوال کرتے ہیں اللہ فرماتے وعد اللہ الدین عامل سوال الصالحات من ہوں کیا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مان لایا اور عمل کیے ان میں سے معلوم ہوا کہ کچھ ان میں سے آمنو نہیں ہیں کچھ ان میں سے جو ہیں وہ آمنو عامل الصالحات نہیں ہیں کچھ ایسے ہیں جو آمنو ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آمنو تب تو من فرمایا نا من تو نہیں دیا لائے جواب پہلا جواب دیا کہ یہ من تبعیدیہ دیا نہیں بلکہ من بیانیہ بیان دیا ہے من کون سا ہے یہ بیان ہے ان کا حاشیے پر یا بین فطور دیکھو لکھا ہے لے بیان الجن سے لال تبعید دے ہے بیان الجنس لال تب ہے یہ جنس کا بیان ہے یہ تبعید کے لیے نہیں ہے کبیر کا حوالہ آگے منہا ہونا لے بیان الجنس ہے منہا ہونا من جو ہے یہاں پر یہ جنس کے بیان کے لیے ابن کثیر کا حوالہ ہو بات سمجھ لیجیے دوسرا جواب ٹھیک ہے کہ من تبعیدیا ہے کیا ہے ہم نے کتنی دورے ذکر کیے چار پہلے دو دورے جو ہیں حضرت نبی علیہ السلام کے ہیں اس دور ان دو دوروں کے اندر تو صرف صحابہ ہیں اور کوئی اور کوئی لیکن حضرت کی وفات کے بعد دورہ شیخین اور دورہ خلافت عثمانیہ ان دو دوروں کے اندر تابعین بھی تو آ گئے تھے نا کون آ گئے تھے تو اللہ نے منہم فرمایا ہے منہم کے اندر صحابہ کو داخل اور بقیہ کو خارج کرنے کے لیے سمجھا کیونکہ ماپ کے اندر صحابہ اور غیر صحابہ سب کا ذکر تھا جی۔ صحابہ اور سب کا ذکر تھا تو یہاں من ہوں جو آیا غیر صحابہ کو نکالنے کے لیے آیا صحابہ داخل ہے باقی خارج ہے سمجھ آیا جی۔ اچھا حضرت سورہ حجورات کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا یہ بھی مرتبط ہے سورہ محمد اور فتح کے ساتھ یہ تینوں ایک کی مضمون ہے سورہ محمد کے اندر حکم قتال ہے سورہ فتح کے اندر فتح کی خوشخبری ہے اور سورہ حجرات کے اندر امور انتظامیہ کا بیان ہے حجورات کے دو حصے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ کھلا ہے حضرت <clears throat> اپنا کہاں کھڑا ہے کالت الراب آیت نمبر تیرہ ہے آیت نمبر ہاں، اس کے اندر ہے کالت الر ابو یہ یہاں تک پہلا حصہ ہے کالت الر ابو سے آخر تک دوسرا حصہ ہے سمجھ رہے ہو دن جی؟ پہلے حصے کے اندر حضرت سات قانون آئیں گے کتنے قانون ہیں دو آداب ہیں نبی علیہ السلام کے اور پانچ قانون ہیں مومنین کے لیے کل قانون کتنی ہے سات دو ان میں سے نبی علیہ السلام سے کیا ہے آزاد اور پانچ کیا ہے مومنین کے لیے قانون ہے سمجھ رہے ہو اور ساتھ ساتھ بشارت بھی ہے دوسرا حصہ جب شروع ہوگا تو آراب پر نظر آ رہی ہے اب کرو مانا آمنوا لا تقدموا منو لاتو قدم و رسول چل کا و آداب کرو مانا اے جنہوں نے ایمان لایا قانون اول اے کا لوگوں جنہوں نے ایمان لایا لاتو قدم وین لاہ و رسول معنی کا خیال کرو نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول کے نہ بڑھو نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو کیا مطلب ہے اوپر لکھا ہے بین سطور یا نیچے المراد و انہ ہے المخال فطل کتاب سناتے ہیں المراد و انہ ہے ان المخال فطل کتاب سناتے ہیں کتاب و سنت کی مخالفت سے منع کیا جا رہا ہے نبی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا یہ ہے کہ کتاب و سنت کی مخالفت کی جائے نہ بڑھو آگے تو قدم و بند ہوگا قولن و فیلن قولن و نہ آگے بڑھو نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وطاق اللہ غور ہے نہیں ہے جی، جی، جی۔ ہاں یہ بات بار بار آئے گی میں نہیں سمجھا سکوں گا بطخ اللہ بل کا نسخہ تعمیل یعنی جہاں جہاں اللہ احکامات کا ذکر فرماتے ہیں وہاں تعمیل کا اور عمل کرنے کا نسخہ بھی بتاتے ہیں احکام پر عمل کب ہوگا جب دل میں خوف خدا آئے گا ایسا ہے نہیں ہے اگر دل میں خوف خدا ہے تو احکام پر عمل ہوگا ورنہ اس لیے جہاں بھی احکام کا ذکر آئے گا اللہ تقوی کا ذکر کرے گا اس کا ذکر کریں گے یہ نسخہ تعمیل ہے عمل کرنے کا نسخہ کیا ہے خدا سے ڈرو سمجھا مت اللہ اور ڈرتے رہو اللہ پاک سے لکھائے خوف خدا اصل ہے ادب کا اصل ہے اب سوال ہوتا تھا کہ تقوی کون سے دکان سے ملتا ہے تو خرید کر لیں جی تقوا کہیں دکان سے تو نہیں ملتا کہاں سے ملتا ہے اب نسخہ ہے تقوا ہے بالم پر لکھا ہے ہاں، ان اللہ پر کیا لکھا نسخہ ہے یہ تقوی کا نسخہ ہے کیا ہے تقوی کا نسخہ تم یہ اپنے دل کے اندر بٹھا لو کہ اللہ ہر بات سنتا ہے اللہ ہر حال ہے یہ جب دل میں بات بیٹھ جائے گی تو خوف خود بخود دل میں آ جائے گا جب انسان یہ دل میں بٹھا لے گا جانتے تو ہم ہیں علم تو ہے لیکن کیف بن جائے کیا بن جائے اللہ سب کو نصیب فرما دے کیف بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جان رہا ہے اللہ سن رہا ہے تو انسان غلط بات منہ سے نہیں نکالتا غلط فیل نہیں کرتا تو جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ان نسخہ مسخیر بے شک اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے یا قانون ثانی جی۔ ادب ہے نہیں ادب باقی کیا ہے سمجھا بے بات نہ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا نہ اونچا کرو تم آوازیں اپنے اوپر آوازیں نبی علیہ السلام سلام کے سمجھا میری طرف دیکھو لا فرو کا مطلب نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب آپس میں بولو جب ہاں تو زور سے نہ بولو زور سے نہ بولو نہ اونچی کرو تم آوازیں اپنی اوپر آوازیں نبی علیہ السلام کے لکھا ہے متلاقن مجلے سے نبوی میں مطلق اگرچہ آپس میں مخاطبت کیوں نہ ہو اگرچہ آپس میں مخاطبت اگر اگر آپس میں ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بول چال لیکن حضرت کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونی چاہیے بلا تج بالقول نہیں اب گستاخی نہیں اب حضرت کی گستاخی سے منع کیا جا رہا ہے اور نہ زور سے اونچی آواز میں کہو حضرت کو کوئی بات مثل اونچی اونچا بولنے بعد تمہارے کے بعد سے بات کے جس طرح ایک دوسرے کے لیے اونچا بولتے ہو سمجھا جبکہ خود آپ سے مخاطبت ہو لا جب جبکہ خود آپ سے اور نیچے لکھا ہے جی۔ لا جارو کے نیچے لکھا ہے کہ جب خود نبی علیہ السلام سے بول رہے ہو وہ تو اس وقت زیادہ زور سے نہ بولو جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو نہ اونچی آواز میں باتیں کرو حضرت کے ساتھ نہ اونچی آواز میں کہو حضرت کو کوئی بات مثل اونچا بولنے بعد تمہارے سیوا سے بات ان کا چلتا ہے ہاں، آواز اونچی کرنے سے جلایا جا رہا ہے یہ کہ برباد ہو جائیں امال تمہارے اور تم جانتے بھی نہ ہو سمجھ رہے ہو سوال ہے زبردست امال کا حد جو ہے تو سنو بات امال کا حد تو ہوتا ہے شرک یا کفر کے ذریعے کس کے ذریعے آدمی شرک و کفر کرے عمل برباد تو رفع جو ہے یا جہر بالقول یہ تو ایک عمل ہے یہ تو کفر و شرک نہیں ہے تو اس کے ذریعے کیسے امال برباد ہو جاتے ہیں جواب جواب یہ ہے کہ یہ رفع الصوت جہر بالقول موجب ایزا ان نبی علیہ السلام ہے کیا ہے موجب ایزا ان نبی نبی علیہ السلام کو ایزا کا موجب ہے اور حضرت کو ایزا دینا کفر ہے حضرت کو ایزا دینا چاہے اس لیے اس کے ذریعے کیا ہو رہے ہیں اعمال حق ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ثابت بن قیس بن شماس کیا کہہ رہا ہوں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطیب النبی تھے یہ کیا تھے کیا کہہ رہا ہوں خطیب النبی یہ نبی علیہ السلام کے خطیب تھے حضرت اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے کہیں خطبہ دینا ہوتا تو اس کو کہتے تو خطبہ دے سمجھا جب یہ آیت نازل ہوئی دو چار روز گزر گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ثابت نظر نہیں آ رہا وہ کہاں ہے ایک کی عدد میں جاتا ہوں اس کی خبر لیتا ہوں وہ جو آیا دیکھا تو گھر میں بیٹھا ہے دروازہ بند کیا وہ اندر بیٹھ کر رو رہا ہے تین دن ہو گئے رو رہا ہے وہ میاں کیا حال ہے تیرا کیوں بیٹھا ہے کیوں رو رہا ہے کیا بات ہے کہنے لگا میں تو جہنمی ہو گیا کیوں نہیں اس نے کہا اپنے نام غیر سے کہتے کان سو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں تو نبی اسلام کے آگے اونچا بولا کرتا تھا سمجھا سی اور چلا میں اپنا اللہ نے فرما دیا الطا کو میرے تو امار برباد ہوگا میں تو اس لیے رو رہا واپس گیا وہ بندہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ کا مرید وہ تو ایسے بیٹھے رو رہا ہے آپ نے نماز کو جا کے لا لا من اہل جنت من تو جنت والوں سے ہے اور ایک روایت کے اندر آیا ہے جہاں کہ تو زندہ رہے گا کہیے بن تمو تو بن زندہ رہے گا پاک ہو کر تو مرے گا پاک ہو تو یہ کون ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمجھ ہو حدیث میں آتا ہے آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت کے ساتھ اس طرح آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے کافی آخر ہے کیا ہاں، طرح کی بات کرنی ہو اس طرح آہستہ آہستہ بولتے تھے اور عمر فاروق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اتنا آہستہ بولتے تھے حسہ آہستہ خیمہ ہوں نبی علیہ السلام پوچھتے بھی کیا کہتا ہے ماں سکول کہتا ہے پھر دوبارہ حضرت عمر بولتے تو نبی علیہ السلام سنتے تھے سمجھو یہ آداب ہے باوجود اتنے قریب تھے نبی علیہ السلام کے لیکن آداب کا لحاظ جو ہے وہ پورا پورا تھا تو رہے ہو آج تو لوگ کہتے ہیں کہ روزے پر چلے جاؤ تو نبی علیہ السلام درود سنتے ہیں درود جب آپ زندہ تھے تو اس وقت عمر کی بات نہیں سنتے دیکھ بخاری کے تک آپ پوچھتے تھے میں کیا کہتا ہے ماں تقول کیا کہتا ہے زندہ تھے اور عمر ساتھ کھڑا ہے بول رہا ہے تو نہیں سن رہے فوت ہو گئے اور کتنی فاصلہ ہے قبر کے اندر مجبور ہے اور آپ سن رہے ہیں جی؟ بڑی عجیب بات ہے اچھا بھائی اب دیکھو دیا جی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله ترغیب خفظ ترکا جی۔ ترغیب خفض آواز نیچی رکھنے کی ترغیب بے شک وہ لوگ جو نیچی رکھتے ہیں آوازیں اپنی نزدیک رسول اللہ کے اولئک الذين امتحن اللہ خمرائے خبر شرکاء آواز نیچی رکھنے کا نتیجہ چاہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان لے لیا اللہ پاک نے اللہ نے کیا کیا ہے امتحان اللہ کے دو معنی دو معنی لکھے ہیں دیکھ لو ہار اللہ ہو چلتا ہے ہاں، فائل کا ہے یہ ماضی کا ہے ہارے تھا بعد میں درست کر لینا ابھی کی ضرورت نہیں ہے بعد میں درست کر لینا آر اللہ امتحان اللہ کا مانا آر اللہ اللہ نے معلوم کر لیا ہے دوسرا مانا اخلا اللہ کیا مانا ہے اخلا اللہ اللہ نے ان کو خالد کر دیا ہے اور مانا لکھا ہے پہیا بہا کا ہارا کیا لکھا ہے اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے اب منع کرو الاحان اللہ کلو یہ وہ لوگ ہیں جو پاک کر دیا کھرا کر دیا خالص کر دیا اللہ پاک نے ان کے دلوں کو واسطے تقوی کے ان کے دلوں کے اندر ادب و تقوی کے بغیر اور کوئی چیز نہیں ہے وہ سن رہے ہو امتحان اللہ کا مانا کھرا کر دیا خالص کر دیا پاک کر دیا اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کچھ بھی نہیں ہے اٹھنے لگ گئے ہیں اٹھنے لگ گئے جانے لگ گئے ہیں ہاں میں بھی تو بیٹھا ہوں تمہاری طرح پاک کر دیا اللہ پاک نے ان کے دلوں کو کس کے لیے تقوی کے لیے ایک معنی اور ہے میری طرف دیکھو گے شاید تمہارے علم میں ہو یہ بات آج کل دور ختم ہو گیا پرانے زمانے کے اندر مٹی کے برتن ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے ہمارے علاقے میں بلوچستان اور ایران اور عرب کے علاقے میں مشق ہوتی ہے جس میں لسی بناتے ہیں اور ہمارے علاقے میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں بڑے بڑے مٹیاں ہم ان کو کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو سارا دن اس میں وہ مٹی کا برتن ہوتا ہے سارا دن اس میں لسی رکھی رہتی ہے گھر والے پیتے رہتے ہیں آج کل تو چائے ہے نا جی، تازی بنائی اور چائے کی اس زمانے کے اندر جو ہے وہ مٹی ہوتی تھی اس میں لسی ہوتی تھی شام کو بھی لسی پیتے تھے سمجھا پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے جب وہ لسی سے فارغ ہو جاتی ہے وہ مٹی اور وہ برتن تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں ان کو دھوتی ہیں صاف کرتی ہیں لیکن صاف کرنے کا طریقہ اس زمانے میں آج کل تو سابنے آ گئی ہیں برتن دھونے کی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا عورتیں جاتی تھیں جنگل میں وہ گھروں کے باہر جنگل ہوتے تھے جنگل سے وہ گھاس لے آتی تھی توڑ کر سمجھا جو سخت سخت گھاس ہم اس کو کوٹا کہتے ہیں سمجھا کہ وہ لے آتی تھی پھر وہ راک اٹھاتی تھی اور لکڑی جلاتے ہیں نا تو راک بن جاتی ہے باریک وہ اٹھاتی تھی اور پھر وہ اس برتن کو اس کے ساتھ مانجتی ہیں اور صاف کرتی ہیں سمجھے نا وہ گھاس اور وہ کیری ہم اس کو راک کہتے ہیں کیری کہتے ہیں عربی کے اندر اس کو ریماج کہتے ہیں کا ریماج ہے نشتدت میں ہو فی یومن آس وہ کیری اور وہ گھاس جوا مارتی ہیں اندر لگا لگا لگا لگا کے اس کو صاف کرتی ہیں پھر اس کو پانی سے صاف کر کے پھر اس کو سونگتی ہیں کہ وہ تو نہیں آ رہی لسی کی اگر لسی کی بو آگے پھر مانجنا شروع کر دیتی ہے پھر مانجتی ہیں صاف کرتی ہیں پھر اس کو لگا لگا کے پانی کے ساتھ صاف کر کے پھر پھونکتی ہیں تین دفعہ کم از کم اس برتن کو دھوتی ہے کتنی دفعہ مانجتی ہیں اور صاف کرتی ہیں اور دھوتی ہیں تاکہ اس میں ذرا بھی بو نہ رہے ورنہ دودھ خراب ہو جائے گا پھر اس میں دودھ ڈالتی ہیں جی اب اس کا معنی کیا ہے امتحن اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مانج کر صاف کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو امتحان اللہ کا مانا مانج کر دھو دھو کر مانج مانج کر دھو دھو کر صاف کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو لکوا ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے ابا اور ہے ہی کچھ نہیں سن رہے ہو اب کچھ یہ بولو امتحان اللہ مانج مانج کر دھو دھو کر صاف کر دیا ہے اللہ پاک نے ان کے دلوں کو لکھ تکوا واسطے تکوے کے اب ان کے دلوں کے اندر سوائے تکوے کے اور کچھ بھی باقی نہیں ہے وہ سن رہے ہو اللہ والد صاحب رحمت اللہ تعالی سارے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ایک مدرسہ کھولا اللہ نے محتمن کون ہے اللہ اور مدرس رکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑا با ہے صاحب کرام محتمن کون ہے مدرس کون ہے اور طلباء کون ہیں اب اللہ نے چاہا کہ میں اپنے مدرسے کے تھوڑا بڑا کا امتحان تو لوں کہ مدرس کیا کر رہا ہے کوئی کام بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا پڑھ بھی رہے ہیں یا بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں جی اللہ تبارک و تعالی نے مدرسہ کھولا مدرس رکھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلباء ہے صحابہ کرام آج اللہ نے اپنے مدرسے کے طلباء کا امتحان لیا ہے اللہ نے جب امتحان لیا تو کس چیز کا قلوب ہم امتحان دلوں کا لیا ہے کس کا لیا ہے دلوں کا امتحان لیا اس لیے کہ اللہ نے مدرسہ کھولا ہی دلوں کی اصلاح کے لیے تھا مدرسہ کیوں کھولا تھا آج تو مدرسے کھلتے ہیں نا منطق کے لیے اور تخصص فلفکا فل ارشاد ہداوت ول ارشاد وغیرہ اللہ نے مدرسہ کیوں کھولا کیوں کھولا دلوں کی اصلاح کے لیے کہ دلوں سے عقائد خبیصہ اخلاق خارج ہوں گے عقائد حسانہ اخلاق حسانہ پیدا ہوں گے تو اللہ نے چونکہ مدرسہ دلوں کی اصلاح کے لیے کھولا اور مدرس بھی ایسا رکھا جو دلوں کی اصلاح کرتا تھا تو اللہ نے امتحان بھی تصویر کا لیا ہے کلو اور دلوں کا امتحان لیا اللہ نے جب امتحان لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ دے دیا امتحان اللہ ہو کلو بہم اللہ فرماتے میں نے اپنے طالب علموں کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کی اور کچھ نہیں دیکھا سمجھ رہے ہو یہ امتحان کا کیا ہے نتیجہ امتحان کا کیا ہے نتیجہ ہے الا ایک المتحان اللہ قلوبہم کلو سبحان اللہ رضی اللہ عنہ مجمعین یہ وہ لوگ ہیں جو امتحان لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کا اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا سمجھا لپ واسطے تقریب کے تقوا اور ادب کے سوا ان کے دلوں کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے او سن رہے ہو لہم اور خمرہ تم اخروی نمبر اول دفع ضرر چل ہے اللہ نمبر واسطے ان کے بخشش ہوگی نمبر دو جلب نفع اور ثواب ہوگا بہت بڑا ثواب ہوگا بہت بڑا اللہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کے قدموں میں جگہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخلہ ان لبینہ جو راج نیوں الحجرات یہ زجر ہے چاہے بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے نبی علیہ السلام دوپہر کو آرام میں مشغول تھے اپنے حجرہ مبارکہ میں باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے محمد اخرج جلینا یا محمد اخرج جلینا محمد علیہ السلام باہر آؤ باہر آؤ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی کہ تمہیں میرے پیغمبر کے محل اور شان کا پتہ نہیں ہے تم نے کیا سمجھا ہے میرے پیغمبر کی شان کو کہ تم باہر کھڑے ہو کر بلا رہے ہو تمہیں بلانے کا کوئی حق نہیں بیٹھ جاؤ گا ہے میرے پیغمبر اپنی مرضی سے جب چاہے باہر ہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پیچھے آداب گزرے لا کر اسواتکم اور لا تجر لہو بالقول آج علماء کے بھی یہی آداب ہے علماء علماء کے کے بھی ہاں سامنے بھی طلباء اور عوام کو رف اوق کی اجازت رسوس کی اجازت نہیں ہے ہاں خیال کرنا اور یہاں بھی ایسے ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کو گھر سے باہر نہیں بلایا جا سکتا علماء ربانی جو دین کی صحیح خدمت کر رہے ہیں اگر وہ گھر میں موجود ہیں تو بلانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے اللہ کہ کوئی مجبوری ہو ان لبین جنا دھونا کا بے شک وہ لوگ جو بلاتے ہیں آپ کو باہر ہو جو رات کے اکثر ہم لا یا پہلوم اکثر ان کے نہیں سمجھتے محلہ کر رسیہ محلہ کر بما جنا سے بہو منت تعظیم لکھا ہے نہیں لکھا جی، جی. نہیں سمجھتے نہیں جانتے آپ کے مرتبہ بلند کو اور وہ جو تعظیم جی حاصل ہے جلالین کا حوالہ ہے بلو انو طریقے فوج نمبر اول چلتا ہے اور اگر بے شک وہ ذرا خبر اور انتظار کر لیتے حتیٰ کہ نکلتے آپ خود تخرج کے نیچے آپ خود لکھائے آپ خود الہم طرف ان کے البتہ ہوتا بہتر سے ان سے ان کے حق کے اندر واللہ غفور ترغیب توبہ چل رہا ہے توبہ اگر آپ بھی نادم ہو جائیں اگر اب بھی نادم ہو جائیں تو اللہ تبارک ادارا بہت بخشنے والے بڑے مہلوان ہیں یا آ بنو قانون خالص آ گیا قانون خالص اللہ فرماتے کوئی خبر آئے کوئی بندہ خبر لے آئے تو جلدی اس پر عمل نہ کیا کرو پہلے تحقیق کیا کرو اے لوگوں جنہوں نے مان لایا اگر آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی شریر آدمی فاسقن کون مانا کوئی شریر آدمی بنا بین کوئی خبر لے کر جس میں کسی کی شکایت ہو جس میں کسی کی شکایت ہو فتح ہو تو پس تحقیق کر لیا کرو سطح ہو کا مانا تحقیق کر لیا کرو ان تو سیبو اصل میں تھا لے اللہ تو سیبو کیسا اصل میں لے اللہ تو سیبو تاکہ نہ ایزا پہنچاؤ تم تو سیبو کا مانا تاکہ نہ ایزا پہنچاؤ تم کسی قوم کو بے جہالت لا علمی میں بے جہالت کمانا لا علمی میں لا علمی میں کسی کو ایزا نہ پہنچا بیٹھو تاکہ نہ پہنچا بیٹھو تم ایزا کسی قوم کو بے جہالت کمانا لا علمی میں سب اس میں عدم تحقیق سمرا عدم تحقیق ہو ہوگو تم اوپر اس کے لیے کیا تم نے نازمین پشیمان ہونا والے پھر پشیمان ہو جاؤ کہ ہو یہ کام ہم نے کیوں کیا اس لیے پہلے تحقیق کر لیا کرو تاکہ پشیمانی نہ اٹھانی پڑے حضرت یہاں بات سمجھو روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ولی جب میں کیا نام ہے ولی جب میں صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مادری بھائی ہے ولید ابن اقبا نے کو حضرت نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ بنی مستلق سے صدقات رسول کر کے آ گئے بنی مستلق مسلمان ہو گئے تھے اور ان سے صدقات وصول کر کے لے آئے قدرتی بات ولید ابن اقبا اور بنی مستلق کا جہلیت کے دور سے جھگڑا تھا کیا تھا یہ جو گیا ان کو جو چلا کہ نبی علیہ السلام کا قاصد آ رہا ہے وہ لوگ تعظیم کی خاطر گھروں سے باہر نکال آئے کہ ہم حضرت کے قاصد کا استقبال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ آئے استقبال کرنے کے لیے ولید نے سمجھا کہ شاید میرے قتل کے لیے آ رہے ہیں یہ پیچھے بھاگا اس نے آ کر نبی علیہ السلام کو کہا حضرت وہ تو مجھے قتل کرتے تھے چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب فوج بھیجی پھر بعد میں تحقیق ہوئی تو وہ تو قتل کے لیے نہیں آئے تھے وہ تو الٹا تعلیم کے لیے آئے تھے تو یہ آیات دیں بات نہیں اس جگہ پر جگہ پر موجودی نے لکھا ہے آنے ہیں ماں آنے ہیں موجودی نے لکھا ہے کہ ولید جو ہے ولید قطعی کا فاسق ہے موجودی لکھتا ہے تو بلید کیا ہے کیا بلا ہو گئی ہے موجودی کہتا ہے کہ ولید کیا ہے نشے پتی کا سمجھا ہمارے نزدیک یہ کہنے والا خود پرلے درجے کا فاصل ہے صحابی کو جو فاسق کہے وہ کون ہے نو باللہ کہتا ہے نشر قطعی کا فاسق ہے اب میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں پہلی بات یہ کہنے کہ نس قطعی کا فاسق ہے یہ صرف غلط ہے اس لیے کہ اگر نس قطعی میں ولید کا نام ہوتا کیا ہوتا یا اللہ فرماتے ان جا آپ واقع معرف بل ہوتا کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ لام آج خارجی کا ہے اس سے مراد کون ہے وہ مخصوص ہے تو سنے ہو جی۔ اللہ نے تو فاسق کو ناکیرا فرمایا ہے اللہ نے تم کو قانون بیان کر دیا کہ کوئی شریر کوئی خبر لے آئے تو تم اس پہ عمل نہ کرو بلکہ پہلے تحقیق کیا کرو کچھ سمجھ آیا ہے جی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نس قطی کا فاسق وہ تب بنے کہ نس قطی میں اس کا نام ہوگے یا کم از کم الفاظ کو معرف بل نام ہوگے تاکہ پتہ چلے کہ لام کا اشارہ اسی کی طرف ہے یہاں تو فاسقوں نے ایک ناطے لایا گیا لہٰذا یہ کہنا جو ہے سوائے بکواس کی اور کچھ بھی نہیں ہے بات ہے ایک بات دوسری بات سنو یہ روایتیں جتنی بھی ہیں جن کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے الاسن من القواسن کیا کہہ رہا ہوں الاسن من القواسن یہ کتاب ہے بڑی قیمتی یہاں ہمارے پاس بھی ہے اس کے اندر لکھا ہے اس نے مصنف نے کہ یہ ساری روایتیں موضوع اور مقزوبہ ہے کیا ہے موضوع اور خود مفسرین نے لکھا ہے مفسرین نے تردید کی ہے کہ یہ روایتیں جو ہیں وہ لکھتا ہے واسم والا کہ یہ روایتیں چاہیں موضوع اور مقزوبہ جھوٹھی روایتیں کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے کوئی سمجھ آ رہا ہے اس کے مد مقابل ابو داود اور مسرت احمد کے اندر کیا کہہ رہا ہوں ابو دابود اور مسرت احمد کے اندر حدیث موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ ولید جب نے کہتا کہتا کہ جس دن مکہ فتح ہوا تو لوگ اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے ہاتھ پھروانے کے لیے برکت کے لیے میرا سر منڈوا کر بال منڈوا کر میرے والدین نے میرے سر پر کیا لگایا ہوا تھا کے خوشبو تھی سرخ رنگ کی درد رنگ کی وہ لگاتے تھے سمجھا نا سی اور کیا زعفران ملا وہ لگا ہوا تو حضرت نبی علیہ السلام نے باقی بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی میرے لیے دعا کی لیکن سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا کیونکہ وہ خلوق لگا ہوا تھا مجھے لایا گیا نبی علیہ السلام کے یہ مسرت احمد اور ابو کی حدیث ہے تو جب جس دن مکہ فتح ہوا ہے مکہ جس دن رمضان سن آٹھ ہجری میں فتح ہوا ہے کابو رمضان سن آٹھ ہجری میں اس کے بعد نواں سال آپ زندہ رہے دسویں سال ربیع الاول میں فوت ہو گئے تو فتح مکے کے دن تو یہ بچہ تھا کیا تھا اب یہ ڈیڑھ سال کے اندر پل کر جوان ہو گیا بنی مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے چلا گیا کچھ سمجھ آ رہی ہے بات یہ روایتیں بالکل کیا ہیں غلط ہے موضوع ہے مقصوبہ روایتیں ہیں کیونکہ صحیح روایت کے اندر حدیث کے اندر آ چکا ہے کہ فتح مکصد کے اندر وہ صغیر بچہ تھا اس کو لایا گیا دعا کے لیے حضرت کی خدمت میں تو ڈیڑھ سال کے اندر وہ پڑھ بڑھ کر جوان ہو گیا اور پھر سچات وصول کرنے کے لیے چلا گیا اور پھر وہاں یہ واقعہ پیش آ گیا لہذا یہ بات درست یہ مطلق ہے کہ کوئی شریر آ جائے کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو بس کرو مانا والم النفی غم رسول اللہ حضرت والم النفی غم رسول اللہ کا تعلق لا تقدم بین جد اللہ ہے رسول ہی سورت کی ابتدا کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق ہے کس کے ساتھ ہے اللہ فرماتے ہیں تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے نہ قولن نہ فعلن کیوں اس لیے کہ اللہ کا رسول موجود ہے وہ متبو اور متا ہے تم اس کے تابے بنو اس کے کیا بنو والم اللہ فیم اور جانو تم کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں اگر اطاعت کریں تمہاری بیچ بہت معاملات سے لانی تم البتہ مشقت میں پڑ جاؤ گے تم سمجھا البتہ مشقت میں پڑ جاؤ گے کفیل من الامر کیوں کہا گیا لو یوتی حکم تھی اس لیے کہ بعض بعض معاملات میں حضرت صاحب کرام کے مشورے کے مطابق عمل فرمایا کرتے تھے بعض بعض معاملات میں نبی علیہ السلام صاحب کرام کے مشورے کے مطابق کرتا رہے ہو ہاں اللہ حکمر اج رہے گا شاگر ہم فل امر چاہے گا حضرت ان سے مشورہ کیا کرو معاملات کے اندر حضرت ان کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے اور سادہ قرآن کے مشورے کے مطابق آپ عمل بھی کیا کرتے تھے لیکن بعض بعض معاملات میں کثیر میں نا اگر اطاعت کریں تو ہماری بیچ بہت سارے معاملات سے لانی تم البتہ مشقت میں پڑ جاؤ گے تم بلا کن اللہ بلا کن اللہ پر لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا چونکہ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو کیونکہ اس لیے کہ محبوب کر دیا طرف تمہارے ایمان کو اور مزین کر دیا اس کو تمہارے دلوں میں اور نفرت راج دی طرف تمہارے کی بل فسوق اور گناہ کبیرہ کی بل اسیان اور گناہ صغیرہ کی سمجھا نا نہیں تو سن رہے ہو سب سے بڑی تعریف اللہ نے صاحب کرام کی یہ فرمائی ہے کہ حقاف ایمان اور نہ ہوں ایمان تمہارے لیے محبوب بنا دیا کوفر فسوق اور اشیان کفر گنا کبیرہ اور گنا کبیرہ سب کو تمہارے لیے کیا کر دیا مکرو کر دیا ہے نفرت ڈال دیا ہے تمہارے لیے سن رہے ہو حاشیہ پڑھو عبارت کریے صاحب قرآن کے بارہ پیچھے دیکھو ستر نمبر دو پچھلے ستر نمبر دو فائدہ نمبر ایک دیکھ رہے ہو سب کو ملا ہے پڑھو والے والے کا صاحب جمہور لول مائے صاحب تلو مجول دیکھ رہے ہو صاحب جمہور العلماء جمہور علماء اس طرف چلے گئے ان عدول کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں قبل فطنت عثمان والی حضرت عثمان غنی اور علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی وہ دو طرفے ہو گئے تھے نا بس میں لڑائی ہوئی تھی پھر پہلے بھی اور سارے سارے کیا ہیں عادل ہیں یہ حوالہ ہے شرح کا اکبر صفا اور حوالہ پڑھو وہ تو کہا اہلی سنت وال جماعت تزکیت و جمی صحابت رضی اللہ عنہم وجوبن اور اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ تمام صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ان کو ان کو پاک سمجھنا ہے لیکن وجوبن بات سمجھ ہے لیکن واجب ہے یا سنت ہے مستحب ہے جو اس بات عدالت کل منہم تمام صحابہ کے لیے عدالت کو ثابت کرنا ہے بل كفے انتان اور ان کے اندر كام کرنے سے روک جانا ہے بس علیہم اور ان پر تعریف کرنی ہے کیا کرنی ہے ہاں تان کرنے سے رکنا واجب ہے تعریف کرنا بھی چاہے کما تعماسن اللہ تعالیٰ جس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سنا کی ہے مسامرہ کا ہوتی ہے تو سن رہے ہو کرو منع یہ لوگ فضیلت مکملین فضیلت جنہوں نے اپنا ایمان کامل کر لیا با یعنی تکمیل ایمان کے محب سب سبیلا مکمل یہ لوگ وہی ہیں الراشدون نیک راہ پر وہی ہیں نیک راہ پر اچھے راہ پر فضلم من اللہ و نعما یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کا احسان ہے اللہ کا فضل اور اس کا کیا ہے احسان سمجھ آ گئی بات صاحب کرام جو ہیں وہ مومن ہیں کفر سے فسوق سے سے ہر چیز سے مبرہ ہیں اور راشدون ہیں کیا ہیں اور اللہ ان اندر فضل ہے اور اللہ کے اندر نعمت اور احسان ہے واللہ اللہ اور اللہ جاننے والے بڑی حکمتوں والے ہیں وہ ان قانون رابع طریقہ ہے اور اگر دو تیسے مومنین کے حضرت نمبر اول اصلاح بین المفسدین یہ شک ہے قانون ہے تو شک ہیں اس کی پہلی شرط ہے اصلاح بین المفسدین اور اگر دو تحفے ایمان والوں کے ایک تعلق آپس میں لڑ پڑے اصل شروع ہوما تو سلو کرواؤ درمیان ان کے امبغت اہدا ہوما نمبر دو دفاع شر مفتدین کیا لکھا ہے شر کی بات ہے نیچے لکھا ہوگا پس اگر بادل کوشش اصلاح پس اگر از کوشش ہے اصلاح زیادتی کرے بغاوت کرے ایک ان کا اوپر دوسرے کے زیادتی کرے تو کیا مانا یعنی لڑائی موقوف نہ کرے یعنی لڑائی موقوف نہ کرے تو نہ قاتل التی پر لڑو تم اس طیفے کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے حتیٰ تفیع الا امر اللہ حتیٰ کہ رجوع کرے وہ طیفہ طرف حکم اللہ پاک کے اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے یعنی ترک کتاب یعنی لڑائی کو چھوڑ دے انفاط پس اگر رجوع کر آئے وہ طائفہ باغ وہ رجوع کس کی طرف الا امر اللہ اللہ کے امر کی طرف سمجھا اصل بہن ہوا تب اصلاح کراؤ تم درمیان ان کے بالعدل ساتھ سات انصاف کے نیچے لگو گا موافق حدود شرعیہ کے موافق حدود حدود شرعیہ کے کیا مانا اصلاح کراؤ اسلحو پر یعنی ترک کتاب پر بس نہ کرو بلکہ معاملہ طے کر چھوڑو ترک کتاب پر بس نہ کرو بلکہ بعد اوقات لڑائی تو موقف ہو جاتی ہے لیکن دشمنی رہ جاتی ہے تو اس پر بس نہ کرو ترک کتاب پر معاملہ سارا طے کر چھوڑو تو اصلاح کراؤ درمیان ان کے موافق حدود شرعیہ کے انصاف کے ساتھ وہ آپس سے کہو اور انصاف کرو اور یعنی غرض نفسانی کو دخل نہ دو یعنی دخل نہ دو دخل نہ دو اللہ سمرائے اصلاح والقسط ثمرائے اصلاح وال بے شک اللہ پاک دوست موقع سے تین انصاف کرنے والوں کو ان جمن وجہ اصلاح چلتا ہے وجہ اصلاح اصلاح کی وجہ کیوں اصلاح کراؤ اس لیے کہ سوا کے لیے مومن بھائی بھائی ہیں چاہے بھائی بھائی ہیں کیوں باوجہ اشتراک جو نصب مانوی ہے چلتا ہے باوجہ اشتراک فدین جو مانوی ہے بھائی ہیں پر اصلاح کراؤ تم درمیان اپنے بھائیوں کے تاکہ اخوت قائم رہے تاکہ اخوت قائم رہے بتا اللہ اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے اصلاح کے وقت چل گئے حضرت یہ وڈیرے ہوتے ہیں وڈیرے نام مرادی وڈیرے جو ہوتے جام خان چودھری یہ کیا کرتے ہیں یہ اصلاح نہیں ہونے دیتے یہ اصلاح ہو جائے تو ان کی چودھراہٹ ختم ہو جاتی ہے یہ کیا کرتے ہیں جب دو فریق آ بیٹھتے ہیں تو کبھی ایسے کوئی ایسی بات کر دیجیے فریق ہو گیا سمجھا جی چلو جی ٹھیک ہے پھر فلاں دن پیشی ہے فیصلہ کریں گے تو لمبا کرتے ہیں کام کبھی کسی کی طرف داری کر دی کبھی کوئی ایسی بات کر دی کہ یہ فریق اچھل پڑے گا تاکہ یہ جھگڑا چلتا رہے اور ہماری چودراہٹ پائے رہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں بتاب اللہ ڈرتے رہو اللہ پاک سے اصلاح کے وقت ابل گائے نہ کسی کی رعایت نہ اشتہار انگیز باتیں نہ کسی کی رعایت نہ کرو لال سمرائے تکوا لکھا سمرائے تکوا امید ہے کہ تم تمون رحم کیے جاؤ گے تم یا جو قانون خانے سے قانون ہے قانون ہے اے لوگ جنہوں نے مان لایا لا یسخر قومن چل کا نمبر اول نہیں اب تمخل قانون ایک ہے اس کی بھی کئی شکے ہیں حضرت ایک ہے مزاح کیا ہے مزاح اور دوسری ہے مسخری مزاح وہ ہے جس میں اگلے بندے کی دل شکنی مقصود نہیں ہوتی صرف دل لگی مقصود ہوتی ہے خوشتبری مقصود ہوتی ہے وہ جیب وہ کیا ہے اور مسخری جو ہوتی ہے وہ ہے جس میں اگلے کا توہین مقصود ہوتی ہے اور اس کو نیچے کرنا اور اس کو دلیل کرنا مقصود ہوتا ہے سمجھا نبی علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی بڑھیا آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اس نے کہا یہ جگہ ہاں کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی بوڑھیوں کو کوئی جنت میں جگہ نہیں جائے وہ رونے لگ گئی بیچاری کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے ہم جب روتی رہی آپ نے پھر فرمایا بابا جو بھی جائیں گے جوان بن کر جنت میں جائیں گے بوڑھے بھی جائیں گے لیکن جوان بن کر جنت میں جائیں گے وہ گھر ہو سمجھا دیں جی؟ ایک آدمی آیا حضرت مجھے اونٹ تو انجاد فرماؤ اونٹ میں نے اپنا بوجھ ڈالنا اور پر لے جانا ہے کہیں مہربانی کرو اونٹ دے دو آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا اونٹ کا اس نے کہا تھا میں بچہ کیا کروں گا میں نے تو بڑا بوجھ رکھنا ہے اس پر میرا بار ہے سامان ہے بہت میں نے لے جانا ہے دور تو میں بچے کو کیا کروں گا مجھے تو جوان اونٹ چاہیے فرمایا نہیں میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا جی؟ وہ پھر پریشان ہوا آپ نے فرمایا کو جو اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہے آخر کسی کا بچہ ہوگا نا جی؟ یہ ہے مزاح کیا کہتے ہیں اس کو مزاح کہتے ہیں یہ جیز ہے سمجھا نا سی جی؟ مسخری مشخری جس میں دوسرے کی توہین مقصود ہوئے اور اس کو پریشان کرنا مقصود ہوئے لا یسخر قوم من قوم نہ مسخری کرے کوئی قوم کسی قوم سے آسا کون ہو ممکن ہے کہ ہوں میں وہ بہتر نیچے لکھا ہوگا اللہ کے نزدیک بہتر اللہ کے نزدیک میں ان مسخری کرنے والوں سے بلا نسا اور نہ عورتیں مسخری کریں عورتوں سے ممکن جو کہ ہوں وہ بہتر من ہوں نہ ان میں خرید سے سمجھا سی بلا تل میں زو انسو نمبر دو نہیں اد پان نہیں اد پان اور نہ عیب لگاؤ تم اپنے آپ کو نہ عیب لگاؤ اب زبردست اشکال ہے کہ اپنے آپ کو کون عیب لگاتا ہے جواب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو عیب لگانا گویا اپنے آپ کو عیب لگانا ہے چونکہ ابھی پڑھا ان ملمو مینا اور نہ عیب لگاؤ تم اپنے آپ کو بلا تنا بذو بل القاب نمبر تین نہیں اطتدائی بل القابل مکروحا نہیں تدائی بل القابل مکروحا القاب مکروحا کے ساتھ ایک دوسرے کو نہ بلاؤ بلا تنا بذو بل القاعب اور نہ بلاؤ تم ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ سن رہے ہو ہاں خیال کرو مان دیکھتا اور ہوتا ہے کہ ہم مراد ڈیمان کر رہے نہ بلاؤ تم نہ بدنام کرو تم نہ بلاؤ تم ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ برے لقبوں کے ساتھ ایک دوسرے کو نہ بلاؤ پھر تو دیکھو برے لقب دینے سے مراد یہ ہے کہ توہین مقصود ہے کیا مقصود ہے جس طرح کسی آدمی کا چھوٹا قد ہو تو تم اس کو بلاؤ بڈا نا چھوٹے کا کیا سمجھا سی توہین کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اگر تم اس کو پیار سے بلا رہے ہو مثلا تمہارا بیٹا ہے تم پیار سے بلاتے ہو بدیا ہوتا ہے نا تو یہ کوئی حج کی بات نہیں ہے کچھ سمجھ آئے ہو بات سمجھ نہیں ہے ایک آدمی نظرا ہے سمجھا نا تھی تو تم اسے بلاتے ہو منڈا اگر توہین مقصود ہے